اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں